والله يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا ميلا عظيما اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ